سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے عالم یوسف اور نہیں اصرار کیا انہوں نے علامہ اوپر اس کے جو کیا انہوں نے وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں کا یہی لوگ جزاؤہم بدلہ ان کا موفرا ربہم ان کے رب کی طرف سے اور جنت ہیں جاری ہیں ان کے نیچے سے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے العاملین کیا یہ اچھا ہے بدلہ کام کرنے والوں کا خالت من قبلکم تاکیب گزر چکے تم سے پہلے سونا فصیرو فلرز پس چلو تم بھی زمین کے فنزرو پس دیکھو تم کیفا کانا عاقبت المکذبین کیسے ہوا انجام جٹلانے والوں کا حاضہ بیان للناس سے یہ بیان ہے واسطے لوگوں کے اور ہدایت اور نصیحت ہے للمتقین واسطے پرہزگاروں کے ولا تاہن اور نہ کمزوری دکھاؤ تم ولا تحزن اور نہ غم کرو تم و ام تم اور تم ہی بلند ہو ان کن تم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وَالَّذِينَ اذا فعلوا فاحشتن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک کپڑے کی مانند ایک چٹائی کی مانند بچھا دی جائیں تو پھر بھی جنت ان سے زیادہ کشادہ ہے یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تین جماعتوں کا ذکر کر دیا ایک ہیں وہ جو اعلیٰ درجے کے مرتبے پر فائز ہیں متقین دوسرے وہ ہیں جو ان سے ادنا درجے والے ہیں وہ ہیں تائبین اور تیسرے درجے والے بالکل گئے گزرے مصرین گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والے ہیں متقین جو اللہ کے مقرب نیک بندے ان کی صفتیں تو اللہ نے پہلے ذکر کر دی یون الناس یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اس سے ادنا درجے کے لوگ ولزین اذا آلو فاحشتا وہ لوگ جب کی انہوں نے بے حیائی فاحشہ فاحشہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ فاحشہ سے کیا معنی مراد ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد ہے کبیرہ گناہ کہ جب ان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ظالم انفوسا یا اللہ کی حق تلفی ان سے ہو جاتی ہے دو طرح کی حق تلفی ہوتی ہیں ایک حق تلفی بندے کی ہوتی ہے ایک حق تلفی اللہ کی ہوتی ہے بندے کی حق تلفی تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کا جو حق اس کے ذمے لازم ہے اس حق کو ادا کرنے کی بجائے ضائع کر دیا جائے تو یہ بندے کی حق تلفی ہوگی اور اللہ کی حق تلفی یہ ہے کہ اللہ نے بندے کے ذمے جو کام لگائے کہ میرے بندے یہ کام تو نے کرنے ہیں یہ کام تو نے کرنے ہیں آپ بندہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے وہ کام نہ کرے تو یہ اللہ کی حق تلفی ہوگی اللہ کی حق تلفی کر کے انہوں نے نقصان کس کا کیا انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا اللہ کا تو کوئی نقصان ہوگا نہیں کیونکہ وہ اللہ ہے کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے انسان نیک و کار ہو جائیں ایک بھی گناہ گار نہ رہے تو ما فی ملکی شے میری حکومت کے اندر ذرا بھر اضافہ نہ ہوگا اور اگر سارے کے سارے گناہ گار ہو جائیں ایک بھی نیک وکار نہ رہے ماں نقص ملکی شہ میری حکومت کے اندر ایک ذرا بھر کمی نہیں ہوگی لے انی ان الغنی الحمید کیونکہ میں غنی بھی ہوں اور میں حمید خوبیوں والا بھی ہوں بندہ اگر تعریف کرتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر بندہ گناہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے اللہ کی تلفی کرتا ہے تو یہ اپنا نقصان کرتا ہے اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ولدین فاحشتا اور بعض مفسرین فاحشہ کے اندر عام معنی مراد لیتے ہیں اذا فعلو فاحشتن جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا سوا ان کا نہ صغیرتن او کبیرتن صغیرہ گناہ ہو گیا یا کبیرہ گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا او ظالم انفسہم یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ نے جو کام ان کے ذمے لگایا تھا وہ کام انہوں نے کیا نہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ کام انہوں نے نہیں کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا کیونکہ اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا اب اس میں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے سارے کے سارے برابر ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی حق تلفی کرے گا اللہ سوال کریں گے تو بندے کو جواب دینا پڑے گا کہ میرے بندے میں نے یہ حکم دیا تھا تو نے میرا حکم پورا کیوں نہیں کیا میں نے تجھے اس کام کے کرنے سے روکا تھا تو نے یہ کام کیوں کیا اب جب اس آدمی نے یہ سارے کام کر لیے تو غالام انفوسا ذکر اللہ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوا گناہ کر کے آپ چپ ہو کے بیٹھ گئے نہیں ذکر اللہ ان کو فوراً یاد آیا کہ میرے اللہ نے مجھے اس گناہ سے منع فرمایا تھا اوہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا آخرت کی وعید آخرت کا ڈراوا اس کے سامنے آ گیا کہ میرے اللہ نے یہ بتلا دیا تھا قرآن میں یہ بتلا دیا تھا اللہ کے پیغمبر نے اپنی حدیث میں کہ یہ کام کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں یہ سزا ملے گی فوراً ان کو اللہ کی وعید اللہ کا ڈراوا یاد آ گیا ذاکر اللہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا اب اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تو مفسرین کے تقریباً چھ سات قول ہیں کہ یہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ایک حدیث میں یوں آتا ہے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں دکانداری کر رہا تھا ایک عورت میرے پاس گئی میں نے اس عورت کے ہاتھ پر یا چہرے پر بوسہ دے دیا لیکن گناہ تو مجھ سے ہو گیا ظاہر ہے کہ وہ غیر محرم عورت تھی مجھ سے گناہ ہو گیا میں اتنا ڈرا اتنا ڈرا کہ فوراً میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے تو یہ گناہ سرزد ہو گیا آپ نے فرمایا کیا تو نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے یہ عصر کی نماز پڑھی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات اچھائیاں برائیوں کو محفوظ کر دیتی ہیں اس نماز نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا گناہ اس نماز کی وجہ سے تیرا گناہ معاف ہو گیا پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آخر تک یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان چیخنے لگا رونے لگا اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگا اتنا شور مچایا شیطان نے کہ جتنے بھی شیاطین تھے مشرق مغرب کے شمال جنوب کے سارے شیطان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر کے ابلیس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہو گئی کہ اتنا تو نے شور مچایا اور اتنا تو نے اپنے سر کے پر مٹی ڈالی اس نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل ہو چکی ہے ایک آیت نازل ہو چکی ہے اس آیت کے بعد اب میرا کام تو باقی نہیں رہا ان شیطانوں نے کہا کہ غم غم غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہم ان انسانوں کو نفسانی خواہشات کے اندر اس طرح مبتلا کر دیں گے اس طرح مبتلا کر دیں گے کہ یہ نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہی رہیں گے اصرار کرتے رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے اسی حال میں مر جائیں گے بس ہمارا کام تو ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا انسانوں کے اندر نفسانی خواہشات اس طرح سرایت کر جائیں گی کہ جس طرح ایک دیوانہ کتا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کما یا تجار جس طرح کے دیوانہ کتا کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے تو لا یا مفصل ولا عرقن اس آدمی کا کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا اس آدمی کی کوئی رگ باقی نہیں رہتی کہ اس کتے کے زہر والے اثرات اس کے پورے بدن کے اندر شرائط کر جاتے ہیں یعنی وہ اتنا زہریلا کتا ہوتا ہے دیوانہ کتا پورے بدن کے اندر زہر پھیل جاتا ہے آپ نے فرمایا جس طرح اس کتے کے زہریلے اثرات پورے بدن کے اندر پھیل جاتے ہیں اسی طرح خواہشات اس انسان کے پورے بدن کے اندر اس طرح پھیل جائیں گی اس طرح پھیل جائیں گی کہ یہ انسان مغلوب ہو جائے گا ان خواہشات کے آگے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے گناہ ہوا ذاکر اللہ فسط فرول جنوب انہوں نے بخشش مانگی اپنے گناہوں کی گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے سامنے رونے لگے فریاد کرنے لگے کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا درمیان میں جملہ معترضہ ولم ومن یغفر الذنوب الا اللہ کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے کہ گناہوں کو معاف کرنا گناہوں کو بخشنا یہ تو ہے ہی اللہ کا کام ہے یعنی انسان ہر وقت اللہ سے معافیہ مانگتا رہے ہر وقت انسان اللہ سے معافیہ مانگتا رہے پہلے گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے معصوم ہیں نہ وہاں صغیرہ گناہ ہے نہ وہاں کبیرہ گناہ کوئی گناہ نہیں لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں تو امت کے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ امت کا ہر آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے کیوں اس لیے کہ بعض اوقات انسان سے ایک کام سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ کام اللہ کو ناپسند ہوتا ہے اب وہ آدمی اگر معافی مانگ لے تو بچ گیا اور اگر معافی نہ مانگی تو ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جائے گا وہ کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے وَلَمْ یوسر نہیں اصرار کیا انہوں نے علامہ فعالو اوپر اس کے جو کیا انہوں نے یہ مصرین اصرار اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دل کے اندر یہ کہتا ہے چلو آج گناہ کرتے ہیں کل توبہ کر لیں گے کل پھر گناہ کی توبہ تو نہ کی کل پھر جی آج گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کر کے جی آج گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کریں گے اب یہ آدمی گناہوں کے اندر اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اسی طرح گناہ آلود زندگی گزارتے گزارتے وہ موت کی وادی میں جا پہنچتا ہے اس کو توبہ کی توفیقی نصیب نہیں ہوتی گناہ کے اوپر بندے کو اصرار نہیں کرنا چاہیے اور یہ توبہ کے اندر ادھار نہیں کرنا چاہیے کل توبہ کروں گا پرسوں توبہ کروں گا فلاں وقت میں توبہ کروں گا کیونکہ اس آدمی کو اپنی موت کا تو پتہ ہے نہیں ہے کہ میں کب مروں گا کیسے مروں گا اور کتنے وقت میں مروں گا جب اسے پتہ نہیں تو توبہ کے اندر اس کو ادھار نہیں کرنا چاہیے گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑا میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے جب یہ آدمی اللہ کے سامنے آجزی کر کے آجزی کر کے گناہ کی معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں وہ یہ جانتے بھی ہیں اب ان آیتوں میں وہ صحابہ جن سے جنگ عہد کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوئیں وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی درے پہ مقرر فرمایا کہ یہاں سے نہ ہٹو پچاس آدمی تھے لیکن وہ ہٹ گئے جس کی وجہ سے شکست بھی ہوئی ستر صحابی شہید ہوئے ستر صحابی زخمی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اب یہ سب کچھ ہوا صحابہ نے معافی مانگی اللہ نے دونوں جماعتوں کو فرمایا ولا کا جزا میرا تم میرے یہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں اور جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کر لی ان بخشش ہے میرے رب ہیں رب کی طرف سے اور جنت جنتیں تجریم ان الانہار اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدین فیہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے قانون بتلا دیا وہ نعمہ اجر العاملین کام کرنے والوں کا بدلہ کتنا ہی اچھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کام کر لیے اللہ ان کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے اللہ کا کام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کا کام کرنے والا آدمی اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے خالت من سونان تخویف دنیا بھی دنیا ڈراوا گزر چکے تم سے پہلے سونن طریقے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی امتیں گزری اے دیکھو تم ان مقذبین کا کا جٹلانے والوں کتنا برا انجام ہوا اگر تم نے بھی میرے پیغمبر کو جٹلانا شروع کر دیا تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا فصیر چلو تم بھی زمین کے فن ضرور دیکھو تم کیفا کانا عاقبت المکذبین کیسے ہوا انجام جٹلانے والوں کا حاضہ بیان للناس حاضہ کا مشارہ نیل قرآن مجید یہ قرآن بیان ہے للناس سب لوگوں کے لیے جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہے تو سب کے لیے لیکن نفع کون اٹھائے گا وہ ہدم و موزہ تلمت ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ دیکھو نا ایک آدمی قرآن کو کھولے گا قرآن کو سمجھے گا قرآن کے مطابق عقیدہ بنائے گا قرآن کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے تو ہدایت بھی ہے معزت بھی ہے اور ایک آدمی قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے اب اس کے لیے نہ ہدایت ہوگی نہ معزت ہوگی ولا الان ولا ایمان والو جنگی عہد کے اندر اگر تمہیں نقصان پہنچا تو لاتا مستقبل کے اندر کمزوری نہ دکھاؤ کہ آئندہ جہاد کے اندر کمزوری تم دکھاؤ نہ نہ اور جو نقصان ہو گیا اس پر غم نہ کرو جو نقصان ہو گیا اس پر غم نہ کرو قانون بتلا دیا وہ ان تم ان کن تم تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو مومن بننا تمہارا کام اور دنیا کے اندر بلندی اور غلبہ دینا میں اللہ کا کام مومن بن جاؤ تو میں تمہیں غلبہ دے دوں گا اللہ سے Hello.